حضرت زید بن اسلم سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا انہوں نے اپنی داڑھی کو خلوق سے زرد کر رکھا تھا میں نے کہا اے ابو عبد آپ اپنی داڑھی کو خلوق سے رنگتے ہیں انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوق سے داڑھی رنگتے دیکھا ہے اور آپ کو اس سے بڑھ کر کوئی رنگ پیارا نہیں تھا آپ اس سے اپنے سب کپڑے حتیٰ کے پگڑی بھی رنگ لیا کرتے تھے ابو عبد الرحمن یعنی امام نسائی رحمہ اللہ نے کہا یہ حدیث ابو قطعبہ کی حدیث کی نسبت زیادہ صحیح ہے سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار اٹھاسی